گاؤں میں خبر پھیل گئی کوئی حکیم کو بلا لایا تو کوئی گورکن کو کہ عبداللہ کے بچنے کی امید کسی کو نہ تھی پھٹ گئے تھے آنکھیں سوچ گئی تھی چھ دانت باہر نکل گئے تھے اور جو چلنے کا نشان تھا اس میں خون رس رہا تھا چچا دینو نے بڑی جان ماری کوئی سات دنوں بعد عبداللہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہوا ننگ دھرنگ زخموں سے چور پورے گاؤں کے سامنے پڑا رہنے سے جو ٹھیس خود اعتمادی کو پہنچی ہے اس کا اندازہ کوئی اور کیسے لگا سکتا ہے عبداللہ کچھ ہفتوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تب تک فضلوں نے گاؤں چھوڑنے کی ٹھان لی تھی قریبی شہر میں چچا دینو کا کوئی جاننے والا تھا اس نے مزدوری دلانے کا وعدہ کر لیا تھا کچھ پیسے بھی چچا دینو اور کچھ اور دوستوں نے دے دیے تھے جس سے کچھ روز کھانے کا گزارا ہو سکتا تھا فضلو نے اگلے دن صبح سویرے اپنا گھر اور تھوڑا بہت کچھ بھی جو اس میں تھا اسے چھوڑا اور شہر روانہ ہو گیا کبھی واپس نہ آنے کے لیے اس شہر کو بڑا گاؤں کہا جائے تو بہتر ہوگا جو سہولیات بڑے شہروں میں ہوتی ہیں وہ یہاں انکا تھی مگر فضلو کو کام خوب مل جاتا تھا گاؤں کا مشقتی جسم تھا سولہ گھنٹے کام کرتا تو بھی نہ تھکتا تھا اور اوپر سے ایماندار یہ دونوں ہی باتیں شہری لوگوں میں مفقود تھی کچھ دن تو عبداللہ شہری زندگی میں مٹر کش کرتا رہا پھر ایک دن فضلو سے پوچھا ابا اب کیا کروں فضلو بیٹا میری تو سات نسلوں میں سے کسی نے میٹرک نہیں کیا مجھے کیا پتا میٹرک کے بعد کیا کرتے ہیں تو ایسا کر ڈاکیا لگ جا ایڈریس پتا تو پڑھ لے گا نا ہاں ہاں ابا تو فکر نہ کر اور یوں عبداللہ ڈاکیا بننے کی فکر میں لگ گیا اسے خواب میں بھی یہی دکھتا کہ وہ ڈاکیے کی سرکاری نوکری کر رہا ہے اور لوگوں کو خط ٹیلی گرام اور منی آرڈر پہنچا رہا ہے کچھ دن بعد عبداللہ جنرل پوسٹ آفس کے سامنے انٹرویو کی لائن میں کھڑا تھا ایک اسامی اور کوئی دو سو بندے کھڑے تھے بیس سال سے ساٹھ سال تک کی عبداللہ تو فقط پندرہ سال کا ہی ہوگا خیر انٹرویو میں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عمر بہت کم ہے ذاتی سائیکل نہیں ہے کہ ڈاک جا کر ڈال سکے اور تجربہ بھی نہیں ہے عبداللہ نے بڑی کوشش کی کہ بات بن جائے مگر عبداللہ کی زندگی میں کوئی کام اتنا آسانی سے بھلا کب ہوا ہے اور یوں عبداللہ بے نیم و مرام گھر واپس آ گیا ابا اب کیا کروں اسی سوال کے ساتھ صبح عبداللہ پھر فضلو کے سامنے کھڑا تھا فضلو نے آس پاس کچھ لوگوں سے مشورہ کیا کسی نے کہا کلک لگوا دے تو کسی نے پائلٹ بننے کا مشورہ دیا کسی نے فوج کی نوکری کو زندگی کا حاصل بتایا تو کسی نے مزید پڑھائی کو مقصد حیات نے تمام معلومات عبداللہ کی گوشگوار کر دی جب کچھ سمجھ نہ آیا تو گورنمنٹ کالج میں پری انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا کہ ریاضی میں عبداللہ کے ہمیشہ پورے نمبر آتے تھے فضلو نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کتابوں کے پیسے نہیں ہیں مگر عبداللہ نے سوچا کہ کسی سے مانگ کے کام چلا لے گا پھپو کے گاؤں میں کو تھا ہی نہیں ورنہ عبداللہ کب کا وہاں جا چکا ہوتا عبداللہ کی شہرت کچھ کلاسوں بعد ہی شروع ہو گئی تھی ایک ہی تو تھا جو صبح سے لے کر رات تک یا تو لیکچر ہال میں ہوتا یا لائبریری میں عبداللہ آنکھ بچا کر کالج کے ردی کے ڈبے سے آدھے استعمال کی ہوئی کاپیاں اور پین پینسل بھی اٹھا لیا کرتا تھا عبداللہ اپنے نوٹس شاپنگ بیگ میں لایا کرتا تھا اور یوں کالج بھر کو تنس کرنے کے لیے ایک کھلونا مل گیا تھا مگر عبداللہ نے تو جیسے نہ سننے اور نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی جو دل چاہے جو مرضی بولتا رہے عبداللہ نے صرف پڑھنا تھا اور بس کچھ ہفتوں بعد کالج میں ریاضی کے نئے استاد آئے عبداللہ کو یہ مضمون بہت پسند تھا مگر استاد کو اس کے سوالات چکتے تھے

سب سے پہلے عبداللہ کو باہر نکال دیتا کچھ دن عبداللہ نے برداشت کیا مگر پھر کالج آنے کا فائدہ ہی کیا جب کلاس نہ کر سکتا ہو آج عبداللہ ٹیچر کے کہنے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں گیا میں کیوں جاؤں میں غلط سوال نہیں پوچھتا نہ ہی نیت آپ کو تنگ کرنے کی ہے مگر آپ بلا وجہ جب چاہیں مجھے سب کے سامنے کرتے ہیں اور کوئی دکھ نہ ہو اگر اس کے بدلے کچھ سیکھنے کو مل جاوے آپ ظلم کرتے ہیں اللہ پوچھے گا یہ سننا تھا کہ ٹیچر نے کلاس ختم کرنے کا اعلان کیا اور ڈسپلن کمیٹی میں عبداللہ کے خلاف درخواست دیتی کالج پرنسپل نے عبداللہ کو اپنے والدین کو لانے کا کہا مگر عبداللہ جانتا تھا کہ اس کا باپ کبھی کالج نہیں آئے گا اور اگر اسے کسی ممکنہ پھڈے کی پھنک بھی پڑی تو وہ اپنے ہاتھ سے ہی عبداللہ کو مار ڈالے گا اور یوں کالج پرنسپل نے عبداللہ کی بات سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دے دیا اور عبداللہ کو کالج سے ایکسپیل خارج کر دیا گیا آج تو جیسے عبداللہ کی دنیا ہی ختم ہو گئی وہ خواب جو دیکھے تھے انجینئر بننے کے کچھ کر دکھانے کے بڑا آدمی بننے کے سب چور ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر پر کیا بتائے کس منہ سے جائے گا خیر اسی سوچ بچار میں جب گھر پہنچا تو فضلو بہت خوش نظر آیا دیکھتے ہی کہنے لگا عبداللہ میں نے مزدوری چھوڑ دی ہے اور کرائے پر ایک ٹھیا لے لیا ہے برتنوں کا اب میں برتنوں کا کام کیا کروں گا آرام سے بیٹھ کر اس دن تک جب تک تو انجینئر نہیں بن جاتا اب شاید ہم بھی خوش ہو سکیں گے مگر ابا مجھے سے نکال دیا گیا ہے پورے کردار کی وجہ سے اب کہیں اور داخلہ بھی نہیں ملے گا فضلو کو اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا کہ کچھ بھی ہو اس کا کردار بے داغ ہے عبداللہ دس انگلیوں میں دس چراغ تھا ویسے بھی جب پھوک کی بیماری بدن سے چمٹی ہونا تو خواہشوں کی ملکہ کوسو دور رہتی ہے فضلو نے اداس لہجے میں کہا عبداللہ مجھے لگتا ہے کہ تجھے مولوی کی بدعا لگ گئی ہے تو شاید بے نام ہی رہ جائے تو فکر چھوڑ اور میرے ساتھ ٹھئیے پر بیٹھا کر اور یوں عبداللہ نے ٹھیے پر بیٹھنا شروع کر دیا ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی کتاب ساتھ لے جاتا پڑھنے کو آج کل زیادہ تر زور اسلامی کتابوں اور انگریزی سیکھنے پر تھا عبداللہ شہر کی لائبریری سے روز نئی کتابیں لے آتا اصل نمانی عزیز اسری وحیدہ نسیم قدرت اللہ شباب جب بار سعید الخت کمال احمد رزوی نسیم حجازی سعید حسن منٹو علیم الحق حقی ناصر یاس جگانا لطیف فاروقی علامہ راشد کھیری اشتر رحمانی حسینہ معین انتظار حسین شوکت تھانوی اور کرشن چند وہ کون سا ایسا مصنف تھا جو عبداللہ نے چھوڑ دیا ہو ایک دن ایک گاہک دکان پر آیا اسے لالٹین چاہیے تھا نے ایک لالٹین اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ سو روپے کی ہے بڑی اچھی ہے پائیدار لیک بھی نہیں ہوتی اس کا شیشہ بھی دستیاب ہے وغیرہ وغیرہ کچھ ہی دنوں میں فضلو ایک گائے سیل مین بن چکا تھا مگر مجھے تو ولائتی چاہیے گاہک نے کچھ سوچتے ہوئے کہا فضلو نے ایک اور لال ٹین نکال کے رکھ دی قیمت تین سو روپے بتا کر زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگا اس کی خصوصیات کے بارے میں تھوڑی تکرار کے بعد گاہک نے ولائتی لالٹین دو سو پچاس میں خرید لی جبکہ لوکل وہ پچاس میں بھی خریدنے پر آمادہ نہیں ہوا جب وہ چلا گیا تو فضلو نے کہکا لگایا کہا سالے شہری لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں دونوں لال ٹین ایک ہی جگہ کی بنی ہوئی ہیں صرف پیکنگ کا فرق ہے عبداللہ کو یہ بات سب ناگوار گزری اس نے باپ سے کہا ابا تو بدل گیا ہے شیری ہوا تجھے راس نہیں آئی اب کیا تو جھوٹ بھی بولے گا نہیں عبداللہ یہ یہاں کا عرف ہے ایسے ہر کام ہوتا ہے شروع کے کئی ہفتوں میں سیدھی سچی بات کرتا رہا مگر بونی تک نہ ہوئی اب دیکھ کام دھندا کیسا چمک رہا ہے مگر ابا جان دینی ہے اللہ پوچھے گا ہاں بیٹا کہتا تو تو ٹھیک ہی ہے چل وعدہ آندہ ایسا نہیں کروں گا اگر تیرا اور تیری ماں کا بھوکو مرنے کا خیال نہ ہوتا تو کبھی یوں نہ کرتا چھوڑ ابا اب تو مجھے نہ ڈر اب مرنے سے ہے مرنا ہوتا تو کب کا مر گیا ہوتا پھوکا مرنا لکھا ہے تو ایسے ہی سے پر جھوٹ نہ بولیں گے کچھ روز بعد اخبار میں ایک نئے کالج کا اشتہار آیا جو کسی این جی او نے غریب اور یتیم بچوں کے لیے کھولا تھا مگر وہاں انجینئرنگ کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی انہوں نے پری میڈیکل سے شروع کیا تھا اور کلاسیں بھی شام کو ہوتی تھی عبداللہ اسی شام کالج پہنچ گیا ایڈمیشن فارم جمع کروانے کے کے لیے وقت تمام سچ سچ کہہ سنایا کہ پچھلی کالج سے بیڈ کریکٹر کا سرٹیفکیٹ کیوں کر حاصل ہوا ایڈمیشن کمیٹی کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ یہ بچہ پوزیشن ہولڈر ہے اور اگر آ گیا تو اس کا نام مارکیٹنگ اور فنڈز کے حصول میں پوری طرح استعمال کر سکتے ہیں مگر عبداللہ کی اس قدر صاف گوئی انہیں بالکل نہ بھائی پرنسپل صاحب کہنے لگے پر تمہارے میٹرک میں مارکس اچھے ضرور آئے ہیں مگر ساتھ ساتھ تم تھوڑے سے بے وقوف اور بد عقل بھی ہو نہیں پرنسپل صاحب عبداللہ نے ان کی بات کو بیچ میں سے اچکتے ہوئے کہا میں بے عقل ہو سکتا ہوں مگر بد عقل اور بے وقوف نہیں سب ہسنے لگے اور کہا کہ بے وقوف یہ تو ایک ہی بات ہے بھلا بتاؤ اس میں فرق کیا ہے جناب والا بے وقوف تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے عقل دی ہی نہ ہو اس کے بارے میں میں کوئی دعویٰ فی الوقت نہیں کرتا آپ پڑھائیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بد عقل وہ ہوتا ہے جس کے پاس عقل تو ہو مگر وہ اسے غلط کاموں میں استعمال کرے میں ایسا کچھ نہیں کرتا بے وقوف بے وقوف وقوف سے نکلا ہے جیسے کہ وقوف عرفہ ٹھہرنے کو کہتے ہیں ایسا شخص جو ٹھہر کے ٹک کے کچھ نہ کر سکے وہ ہوا بے وقوف اور میرے میں یہ خصوصیت بھی نہیں پائی جاتی ایڈمیشن کمیٹی نے مزید کچھ کہے بغیر فل کے ساتھ اس کے فارم پر دستخط کر دیے اور یوں عبداللہ ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھنے لگا اور وقت کا پہیا اپنی رفتار سے گھومتا رہا کالج میں یوں تو سب معمول کے مطابق چل رہا تھا عبداللہ کی ذہانت کا ڈنکا ہر سو بج رہا تھا کوئی تقریری مقابلہ ہو یا بیت بازی کا کوئی ڈرامہ ہو یا مضمون نکاری عبداللہ کا نام ہی اس بات کی ضمانت تھا کہ کالج کی پہلی پوزیشن آنی ہے عبداللہ نے بارہا اس کالج کے بچوں کو ہرایا جہاں سے وہ نکالا گیا تھا بدلے کا جذبہ تو کوئی خاص تھا نہیں ہاں مگر ہر کام کو ایکسیلنس پر کرنے کا جنون اسے پہلے سے کم کسی بھی پوزیشن پر ٹکنے نہ دیتا تھا مگر ایک استاد ایسے تھے جو عبداللہ کو بے حد پسند کرتے تھے ان کا نام تھا عبد الرحمان وہ درس نظامی سے فارغ التحصیل تھی پرانے زمانے کے انڈیا سے پڑھے ہوئے تھی کالج میں اردو اسلامیات اور مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے عبداللہ نے کورس کی ساری کتابیں ازبر یاد کی ہوئی تھی کیمسٹری کے پریوڈک ٹیبلز ہوں یا فزکس کے ایکویشنز اور لاس بایولوجی کے زولوجیکل نیمز ہوں یا بوٹنی کے پودوں کی کلاسیفیکیشن اسلامیات کی کتابوں کے احادیث ہوں یا اردو کی غزلیات عبداللہ سب یاد کر کے دو تین ماہ میں ہی فارغ ہو جاتا شاید یہ بچپن کا اثر تھا کہ مانگی گئی کتابیں کچھ دنوں میں واپس کرنی ہوتی تھی اس کا دماغ اس طرح ٹیون ہو گیا تھا اور حافظہ بہت تیز تر ہوتا چلا جا رہا تھا عبد الرحمان صاحب وہ واحد استاد تھے جن کے پاس اپنے مضامین میں عبداللہ کے ہر سوال کا جواب ہوتا تھا عبد الرحمان صاحب عبداللہ کو روز کوئی نئی دعا سکھاتے اور اللہ پر توکل کا درس دیتے وہ کہا کرتے یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے سامنے ہیچ ہیں ایک دن کہنے لگے یہ آنکھ بڑی عجیب شے ہے جب تک بندہ بند نہ ہو تو کھلتی ہی نہیں ہے ایک دن دعا مانگی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ تو تو ہے میں میں ہوں انہوں نے دو دعائیں تو عبداللہ کو ازبر کرا دی تھی کہا تھا کہ روز پلا نانگا مانگا کرو ایک سیدینا کی دعا تھی الہی میں اس کا محتاج ہوں کہ تجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے سورت القصاص آیت نمبر چوبیس سے اٹھائیس تک اور ایک یہ دعا کی اے اللہ سب ایمان والوں کو معاف کر دے اور عبداللہ تواتر سے یہ دعائیں مانگنے چلا جا رہا تھا ایک عادت انہوں نے اور ڈالی عبداللہ کو وہ تھی اللہ میاں کو خط لکھنے کی وہ کہتے تھے جب کوئی بات ہو جاوے جب کوئی خوشی دیکھو یا گم آوے تو اللہ کو خط لکھو اسے سناؤ اپنی کہانی اس سے کہو اپنی کتھا کسی سے کچھ نہ مانگو ہر حد سے ماورا تھی سکاوت میں اس کی ذات ہر حد سے ماورا تھی میں اس کی ذات ہم آخری سوال سے آگے تک نہ جا سکے عبدالرحمان صاحب نے عبداللہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک بدعا بھی دی تھی کہ اللہ تجھے اتنا مصروف رکھے کہ تیرے پاس گناہ کی فرصت نہ ہو اور عبداللہ ہمیشہ اس بات پر ہنسا کرتا تھا خیر انٹرویو کے امتحانات ہوئے اور عبداللہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی پورے کالج میں دو سو میل کی مساوت پر ایک شہر تھا جہاں میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا اور یوں عبداللہ ڈاکٹر صاحب بننے کی جستجو میں لگ گیا میڈیکل کالج جاتے ہوئے اس نے ماں باپ اور سر عبد الرحمان کی خوب دعائیں لی کچھ اور ہی منظور تھا وہاں درجن بھر سیاسی پارٹیوں کی تنظیمیں تھیں جو عبداللہ کی صلاحیتوں کو اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کی تقویت میں استعمال کرنا چاہتی تھی مگر عبداللہ کو بھلا ان الجھنوں سے کیا مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ گفتگو اور دعوت اور بدتمیزیوں پر چلی گئی اور آخر کار ایک دن ایک پارٹی کے لڑکوں نے عبداللہ کو خوب مارا کپڑے پھاڑ دیے اور کتابیں تک جلا دی اور اسے اٹھا کر تمام اساتذہ اور پولیس سب کے سامنے کالج سے باہر پھینک دیا پولیس والوں نے آ کر کہا اب نظر آئے تو کالج میں ہیروئن رکھنے کے جرم میں زندگی بھر جیل میں سڑتا رہے گا عبداللہ ڈاکٹر صاحب کے خواب کی لاش اٹھائے واپس آ گیا ستارے کچھ بتاتے ہیں نتیجہ کچھ نکلتا ہے ستارے کچھ بتاتے ہیں نتیجہ کچھ نکلتا ہے بڑی حیرت میں ہے میرا مقدر دیکھنے والا عبداللہ اپنے ازلی سوال کے ساتھ آج پھر فضلو کے سامنے کھڑا تھا مجھے کیا پتا تیرے پر مولوی کی بدعا ہے کہ تو منحوس ہو گیا ہے جہاں جاتا ہے پٹ کر واپس آ جاتا ہے کوئی کام تیرا بنتا نہیں ہے مجھے نہیں پتا نہ مجھ سے پوچھ نہ مجھے بتا یہ کہہ کر فضلو اپنے آنے والے گاہ کے ساتھ مصروف ہو گیا مشوروں اور ملاقاتوں کا ایک سلسلہ پھر شروع ہوا کسی نے کہا پی فارمیسی کر لو تو کسی نے ایسوسیٹ ڈپلوما کرنے کو کہا کسی نے بزنس ایڈمنسٹریشن کی راہ دکھائی تو کوئی کمپیوٹر سائنس کا شتائی نکلا آج ٹی وی پر ہالی ووڈ کی کوئی فلم چل رہی تھی جو عبداللہ نے دکان کے ساتھ والے چائے کے ڈھابے پر دیکھی خوبصورت نوجوان لوگ سفید رنگ کے ایپرن پہنے شیشے کی بوتلوں میں رنگ برنگے محلول گھماتے پتا نہیں ایجاد کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ یہ دوائیاں بنا رہی ہیں تو کسی نے انگریزی نہ سمجھتے ہوئے مووی کو کیمیائی ہتھیاروں سے جوڑ دیا خیر آج رات خواب میں عبداللہ نے دیکھا کہ وہ وائٹ کوٹ پہنے دنیا کی بیماریوں کی کھوج لگا رہا ہے وہ صبح اٹھا تو مسکرا رہا تھا اسے اپنی زندگی کی مقصد مل گیا تھا اور وہ تھا بی فارمیسی بی فارمیسی کے لیے شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ فارم جمع کروا دیا فضل اللہ سمجھاتا رہا کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے رہے گا کہاں کھائے گا کہاں سے مگر عبداللہ ہمیشہ جواب دیتا کہ ابا میں تین سو تیرہ کے فارمولے پر چلتا ہوں جو کام میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں جو کر نہیں سکتا اس کے بارے میں پریشان بھی نہیں ہوتا غزوہ بدر میں تین سو تیرہ صحابہ کرام کے پاس جو بھی تھا وہ لے کے پہنچ گئے فتح جس کا مقدر ہو جائے تو سبیل خود ہی ہو جایا کرتی ہے خیر وہی ہوا جس کا فضلو کو ڈر تھا ایڈمیشن لسٹ لگی مگر عبداللہ کا نام تو تھا ہی نہیں اس میں عبداللہ سیدھا رجسٹرار کے پاس گیا کہا کہ سر رات بھر سے یونیورسٹی گیٹ پر بیٹھا ہوں کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے میرا نام لسٹ میں نہیں ہے رجسٹر صاحب نے پوچھا کہ تمہارا ڈومیسائل کہاں کا ہے ہمارے پاس کوٹا سسٹم ہے میں کرتا ہوں جناب ڈومیسائل تو اندرون سندھ ایک گاؤں کا ہے ہاں اس ضلع کی صرف ایک سیٹ ہے جی بالکل وہ ایک سیٹ میری ہے میرے سے زیادہ نمبر ضلع میں کسی کے بھی نہیں ہاں مگر آپ کے ضلع سے منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کے ممبر ایجوکیشن منسٹر ہیں ہاں تو عبداللہ نے بے قراری سے پوچھا تو برخور آئینی طور پر چانسلر کی ایک سیٹ ہوتی ہے اور اس پر ان کا بھانجا تمہارے ہی گاؤں کی ڈومیسائل سے منتخب ہو چکا ہے انچاس فیصد مارکس لینے کے باوجود اور عبداللہ کو اپنا وجود سے فرش پوش ہوتا نظر آیا مقصد زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا وہ دوائیاں وہ خواب وہ سب میں مل گئے اب کس منہ سے جائے گا واپس ابا اب میں کیا کروں عبداللہ آج پھر اپنے بے بس باپ کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا کچھ دنوں بعد اخبار میں اشتہار آیا کہ پاس والے شہر میں کمپیوٹر سائنس کا بیچلر پروگرام شروع ہو رہا ہے عبداللہ نے صرف یہ سوچ کر فارم جمع کروایا کہ کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ کیا جائے ورنہ نہ تو اسے کمپیوٹر سائنس کی کوئی سمجھ تھی نہ شوق پھر وہی تین سو تیرہ کا فارمولہ اس بار داخلہ تو مل گیا مگر اسکالرشپ نہ ملی کہ پہلی بار یہ پروگرام شروع ہو رہا تھا اور ایک حلقت تھی جو داخلہ لینا چاہتی تھی ایسے میں یونیورسٹی کو کیا سوچی تھی کہ وہ مفت میں داخلہ دیتی پھرے ایک ہزار روپے ماہانہ فیس تھی مگر فضلو کے لیے ہزار روپے ماہانہ دینا ناممکنات میں سے تھا بہت سمجھایا مگر عبداللہ بس دعائیں ہی مانگتا رہا اے اللہ تو محتاج نہیں چھوٹے بڑے لوگوں کا تو جب چاہے چاہے جسے دے دے تجھے کوئی بجٹ تھوڑا ہی پاس کروانا ہوتا ہے سے تو مجھے دے دے دیتا چلا جا بس دیتا ہی رہے اے اللہ اے میرے مالک اے میرے رب تو مجھے اپنے قدرت کا مظاہرہ بنا دے لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ جب اللہ کسی کو دینے پر آتا ہے نا تو وہ ایسے دیتا ہے جب کسی کو بلا وجہ نوازتا ہے نا تو وہ ایسے ہوتا ہے او میرے اللہ تو وجہ کا محتاج نہیں تو مجھے بلا وجہ ہی دے دے آمین اسکالرشپ تو نہ ملنی تھی نہ ملی مگر عبداللہ کو شام میں نوکری مل گئی یونیورسٹی کے ساتھ قائم دھوبی گھاٹ پر دن بھر پڑتا اور رات بھر کپڑے دھوتا اتنے پیسے مل جاتے کہ عبداللہ فیس جمع کروا دیتا اور ایک آدھا وقت کچھ کھا بھی لیتا کم کھانے کی عادت تو کھٹی سے ملی تھی لہذا اگر ایک وقت بھی کھانا مل جائے تو گنیمت تھا پہلا سیمسٹر ختم ہوا عبداللہ کا چار میں سے چار جی پی اے آیا سب کو پتا چلا کہ کڈلی کا لال کسے کہتے ہیں جہاں کچھ دوست بنے وہاں بہت سے دشمن بھی دیکھ تو پوزیشن مت لایا کر ایک روز ایک بڑے باپ کی اولاد نے رستہ روک کے عبداللہ سے کہا اس کے باپ کو سب مولوی صاحب کے نام سے جانتے تھے ان کی یونیورسٹی اور معاشرے میں خدا ترسی کی وجہ سے بڑی شہرت تھی عبداللہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیوں کیونکہ تو مزارے کی اولاد ہے اور ہم پیر ہیں گھر والے مزاق اڑاتے ہیں کہ مزارے کا بچہ ٹاپ کر رہا ہے اور تم لوگ فیل آ رہے ہو اب اگر تیری پوزیشن آئی تو ٹانگیں توڑ دیں گے عبداللہ نے پورا عزم کر لیا کہ اگلے سیمسٹر میں پوزیشن نہیں لے گا کیونکہ اگر اس بار پٹا تو یہاں سے بھی باہر ہوگا اور ابا تو مار ہی ڈالے گا فضلو نے اب پیسے بھی مانگنا شروع کر دیے تھے عبداللہ سے کہ اکلوتے بیٹے سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مگر عبداللہ کا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا تھا مانگے کی کتابوں سے بھلا وہ گھر پیسے کیسے بھیجتا خیر اگلے امتحانات آئے عبداللہ نے جانتے بوجھتے صرف آدھے سوال حل کیے حالانکہ اسے پورا پرچہ آتا تھا تاکہ پوزیشن نہ آئے صرف پاس ہو جائے مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باقی کسی سے وہ آدھے سوال بھی حل نہ ہوئے اور بڑے مارکس کے باوجود اس کی پوزیشن آ گئی پہلا چار جی پی اے پہلی پوزیشن دوسرا دو اشاریہ آٹھ جی پی اے پہلی پوزیشن اب بیچارہ کیا کرے اور کہاں جائے پیر کے بچے اور اس کے دوست جہاں دل چاہتا عبداللہ کو روک لیتے کبھی نوٹس پھاڑ دیتے تو کبھی چپل اتروا لیتے عبداللہ صرف ایک درخواست کرتا کہ مجھے اینک لینے دو کیونکہ یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اب مارو اور یوں پٹ پٹ کے دو سال آخر پورے ہونے ہی لگے شگرد تو شگرد عبداللہ اپنے استاد کے بھی کان کترنے لگا تیسرے سیمسٹر میں کمپیوٹر کی مشہور کمیٹی نے پروگرامنگ کے مقابلے کروائے عبداللہ کی پاکستان بھر میں دوسری پوزیشن آ گئی آج عبداللہ کی زندگی کا بڑا اہم دن تھا آج اس کے بچلر پروگرام کا آخری پرچا تھا آج کے بعد نہ اس نے کبھی پٹنا تھا نہ کپڑے دھونے تھے اس کا موڈ تھا کہ پرچا کرتے ہی سیدھا پھپو کے گاؤں میں جائے گا اور نتیجہ نکلتے ہی شہر میں کوئی نوکری کر لے گا پرچے بھی اس نے آخری میں پورے کیے تھے کے بعد کسی سے ملنے کا موقع کہاں آنا تھا عبداللہ پورے انہماغ سے پرچہ حل کر رہا تھا پرچہ خاصا مشکل تھا مگر عبداللہ کے لیے نہیں اتنے میں باعث شور اٹھا باقی تمام طلبہ نے پرچے کو آؤٹ آف کورس قرار دیتے ہوئے کاپیاں پھاڑ دی اور پرچے کا بائیکاٹ کرتے ہوئے باہر چلے گئے عبداللہ نے کسی کی فکر کبھی کی تھی جو اب کرتا اس نے سر جھکا کے خاموشی سے جلدی جلدی پیپر کیا اور باہر نکل گیا باہر آیا تو جیسے میلہ لگا ہوا تھا لڑکے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور لاٹھیاں اور سامنے معافی مانگتے ہوئے اساتذہ اعلان کیا کیونکہ ایک بچے نے پرچہ مکمل حل کر کے جمع کروا دیا ہے اس لیے پیپر کاؤنٹ ہوگا اس کا جو ریزلٹ آئے گا سو آئے گا آپ سب فیل اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے لڑکوں کو یہ معلوم کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ بچہ کون تھا عبداللہ شکرانے کے نفل ادا کرنے مسجد میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ پیر صاحب کے بچوں اور اس کے دوستوں نے اسے دپوچ لیا پھر کیا تھا مارا کھونسوں لاتوں لاٹھیوں مکوں کی وہ تکرار کی پوری یونیورسٹی اس شور سے گونج اٹھی عبداللہ کی حالت دیکھ کر اس کے دشمن بھی رو پڑے لاٹھی مار کے سر خونم خون کر دیا پانچ پسلیاں توڑ دی پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن کھینچ کے باہر نکال دیا جاتے جاتے ہاتھ کی انگلیاں لکڑی کی مدد سے توڑ ڈالی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جسم پر جہاں زخم نہ آیا ہو جب غصہ رفو ہوا تو سب لڑکے عبداللہ کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے جب تک ہوش رہا عبداللہ صرف ایک ہی بات رہا اللہ پوچھے گا کچھ اور بچوں نے مل کر عبداللہ کو یونیورسٹی کی گاڑی میں ڈالا اور اس کے گھر پہنچایا سات دن بعد عبداللہ کو سرکاری ہسپتال کے بستر پر ہوش آیا ابا کو بیس ہزار روپے ادھار لینا پڑا اس کی زندگی بچانے کے لیے عبداللہ نے آہ کے ساتھ آنکھ کھولی تو ماں کا روتا ہوا چہرہ سرہانے پایا ماں کا گم ہلکا کرنے کو وہ مصنوعی ہنسی کے ساتھ گویا ہوا اما مرا تھوڑی ہوں ابھی تو زندہ ہوں تو رو کیوں رہی ہے عبداللہ اللہ تو مر جاتا تو اچھا تھا اس عمر میں بڑے باپ کو یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے پیر صاحب نے پولیس بھیج دی تھی محلے والوں نے بڑی مشکل سے معافی نامہ دے کر جان چھڑائی ہے پیر صاحب نے چار گھنٹے تک گھر کی صفائی بھی کروائی عبداللہ اس سے تو اچھا تھا کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور ماں روتے روتے کمرے سے باہر نکل گئی عبداللہ نے آسمان کی کی طرف نظر اور مسکراتے ہوئے شیر پڑا وہ کیا کرے جو تیری بدولت نہ ہنس سکا اور جس پر اتفاق سے آنسو حرام ہے عبداللہ نے شیر بھی پورا کیا نہ تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سر عبد الرحمان اور چچا دینو دونوں چلتے ہوئے آئے عبداللہ نے پوری کوشش کی کہ اٹھ کر ان کا استقبال کر سکی مگر جسم نے ساتھ نہ دیا اس نے پھر مسکراتے ہوئے شیر پڑا اے درد تو ہی اٹھ کہ وہ آئے ہیں دیکھنے اے درد تو ہی اٹھ کہ وہ آئے ہیں دیکھنے تعظیم کی مریض میں طاقت نہیں رہی الرحمان صاحب اور چچا دینو نے خوب پیار کیا اور ڈھیر ساری دعائیں عبداللہ نے چچا دینو سے پوچھا چچا کوئی موٹی سے بدعا بتا کہ مانگو اور سامنے والے کا بیڑا گرک ہو جاوے چچا نے سنتے ہوئے کہا بیٹا معاف کر دی ایسے نہیں کہتے نہیں چچا میں سنجیدہ ہوں اتنی دعائیں بتاتا ہے بغیر پوچھے ایک بدعا بھی سکھا دے پوچھنے پر عبداللہ چپ سے بڑی بدعا کوئی نہیں ہوتی جب بندہ بولتا ہے نا تو قدرت خاموش رہتی ہے جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہے عبداللہ نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کی کیفیت میں التجائیہ نظروں سے عبدالرحمان صاحب کی طرف دیکھا انہوں نے بار آنکھوں سے یہ آیت پڑھی غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے آیت نمبر پینتالیس کچھ دن بعد لڑکاتے ہوئے عبداللہ ہسپتال سے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا ابا معافی کس بات کی مانگی مارا تو انہوں نے تھا تو اتنا غریب اور ڈرپوک کیوں ہے دیکھ ابا آپ میرے ماں باپ ہو مجھے عزیز ہو مگر جس طرح زندگی آپ گزار رہے ہو اور مجھے دے رہے ہو مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے بیٹا اسی کا نام زندگی ہے تو میں آج اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گا نہ آپ ڈھنگ سے روٹی دے سکتے ہو نہ کپڑے نہ چھت نہ ہی میری حفاظت کر سکتے ہو اور نہ ہی ان لوگوں کے خلاف پرچہ کروا سکتے ہو جنہوں نے ساری یونیورسٹی کے سامنے مجھے مارا میں آج دریائے سندھ پر جا کر خود کشی کر لوں گا جب خدا کے پاس پہنچوں گا تو خود اپنے اللہ سے بات کروں گا یہ گفتگو سن کے فضلو اور عبداللہ کی ماں رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی نہ میرے لال ہمیں معلوم ہے قصور تیرا نہیں ہے یہ تو تیری قسمت ہی ایسی ہے تو مینتی ہے نا بس محنت کیے جاؤ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گا سکسیسفل بن جاوے گا اس جملے نے عبد, عبداللہ کی سوچ کا دھارا کہیں اور ہی بدل دیا ابا کیا مطلب کامیابی کسی کہتے ہیں میں ایسا کیا کروں کہ تو فخر سے کہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا بتا اور میں بالکل ویسا ہی بن جاؤں گا دیکھ عبداللہ پاکستان میں ننانوے فیصد مسائل پیسے سے حل ہو جاتے ہیں تو اگر ایک لاکھ روپے مہینہ کما لے تو میں سمجھوں گا تو کامیاب انسان ہے ابا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا لاکھ کبھی خواب میں بھی دیکھے ہیں خیر عبداللہ نے کاغذ پینسل نکالا اور زخمی انگلیوں سے کسی نہ کسی طرح لکھ ہی ڈالا کہ لاکھ روپے مہینہ کمانا ہے اچھا اما تو بتا کسے کامیابی کہتی ہے تیرے لیے کیا کروں بیٹا مجھے پیسے ویسے نہیں چاہیے تیری خوبصورت سی دلہن ہو اور میرے خوبصورت سے پوتے مجھے اس دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے عبداللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے اور بچے پیدا کرنی ہے پھر اس کے بعد تو جیسے عبداللہ کے ہاتھ میں مشغلہ آ گیا وہ جگہ جگہ جاتا سب سے پوچھتا کہ کامیابی کیا ہے میں ایسا کیا کروں کہ آپ سب لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ میں کامیاب ہوں محلے والے مسجد والے چودری صاحب اساتذہ جنہوں نے مارا تھا پیر صاحب ہر جس سے عبداللہ بات کر سکتا تھا اس سے وہ یہی ایک سوال پوچھتا رہا پیر صاحب نے کہا جس دن تو یہاں گاڑی میں بیٹھ کر آئے گا میں سمجھوں گا تو کامیاب ہے کسی نے راڈو کی گھڑی بتائی تو کسی نے کوئی گاڑی کسی نے ملک کی مشہور یونیورسٹی میں جانے کا نام لیا تو کسی نے کتاب لکھنے کو کامیابی کسی نے امریکہ اور کینیڈا جانے کو کامیابی کہا تو کسی نے ایم آئی ٹی سے پڑھنے کو کسی نے ناسا میں کام کو کامیابی بتایا تو کسی نے کوئی بڑی اسکالرشپ کا نام لیا کسی نے سعودی عرب کا نام لیا تو کسی نے جزیرہ ہوائی کا الگرز اتنے منہ اتنی باتیں عبداللہ کے پاس کوئی لگ بھگ دو سو کے قریب وضاحتیں جمع ہو گئیں اس ایک لفظ کامیابی کی جسے آس پاس کے لوگ اور ہمارا معاشرہ کامیابی کرانتا ہے عبداللہ نے آج اللہ کو پھر خط لکھا میرے پیارے اللہ سائیں اللہ سائیں تو جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے کس نے کب کب مارا کیوں کیوں مارا کس لیے مارا تو تو ہے میں میں ہوں میرے مالک میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے قدرت کا مظاہرہ بنا دے یہ کیا کیا تو نے کہ عذاب کو بھی شرم آئے میرے مالک کہ اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو معاف کر دے سکی کی شان ہوتی ہے کہ وہ پکڑے تو چھوڑ دیا کرتا ہے اگر تو آزمائش ہے تو یا الہی مجھے کب ہے طاقت کا میں تو ایک غریب کمزور و مفلوق الحال شخص ہوں کچھ اگر ہے عمر بھر کے سرمائے میں تو تجھ پر یقین تیری محبت تیرا نام تو اگر چاہے تو ذلیل کروا دے چاہے تو عزت دے دے میں شکایت نہیں کروں گا مگر التجا ہے دو جہاں کل کائنات کے سرکار میری سن مجھے عزت دے دے تیرے لیے کیا مشکل ہے تو تو چیزوں میں سے عزت دے دے حقیر کو تاج پہناتے لوگ اسے بادشاہ سمجھتے ہوئے تالیاں بجائیں یا الہی اب زندگی کا مقصد دو سو چیزیں ہیں جو دنیا والوں نے لسٹ میں لکھوائی ہیں یہ میری زندگی کا مقصد یہی ترجیحات اور یہی ٹو ڈو لسٹ ہے بظاہر یہ سب ناممکنات میں سے ہے ہزار روپے مہانہ سے لاکھ روپے مہانہ پر جمپ پیدل سے گاڑی اور ایسے شخص کا امریکہ جانا جہاں تک اور جو آج تک ٹرین میں بیٹھنا نصیب نہ ہوا ایک دیوانے کی بڑھ ہی تو ہے کون مانے گا کہ یہ لسٹ یا ان میں سے دس فیصد بھی پوری ہو سکتی ہیں اے میرے مالک اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو سانسیں بھی ادھار لگتی ہیں تجھ پر نظر کرتا ہوں تجھے لسٹ ہیچ نظر آتی ہے تو کرا دے پوری اپنی شان سے بلا وجہ کرا دے تو بول دے کن فایا کن ہو جاوے گا تو دینے والا بن میں لینے کو بے تاب بیٹھا ہوں اے میرے مالک میں تیرا نام لے کر شد لگانے جا رہا ہوں دنیا سے دیکھ رسوا نہ کروائیوں یہ بے نام تیرے نام پہ اترتا ہے لاج رکھ لے اگر تو نے لسٹ پوری کرا دی اور مجھے سکسسفل بنا دیا تو میرا وعدہ ہے جو تو کہے گا وہ کروں گا اس کے خلاف کچھ نہ کروں گا میرا وعدہ ہے یا میرے مولا میرا وعدہ یہ عبداللہ کا وعدہ ہے اپنے اللہ سے میرے اللہ میں یہ لسٹ اس خط کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں تو وفا کیجیے میرے رب میں تجھ سے وفا کی ہی امید رکھتا ہوں آمین سمامین کچھ ہی روز بعد نتیجے کا اعلان ہوا عبداللہ کی یونیورسٹی میں سیکنڈ پوزیشن آئی اس نے یہ جاننے کی زحمت ہی نہ کی کہ فرسٹ کون آیا اور کیوں کر اور کیسے آیا ابا سے تین سو روپے لیے اور شہر روانہ ہو گیا اب ماسٹرز میں داخلہ بھی لینا تھا اور جاب بھی ڈھونڈنی تھی اور رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا تین سو روپے میں سے سو روپے کرائے میں چلے گئے تھے بس کے جن یونیورسٹی سے بی فارمیسی میں داخلہ دیا تھا وہاں جانے کا من نہیں ہوا پرائیویٹ یونیورسٹیز کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ داخلے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا ایسے میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کا اشتہار نظر آیا جسے کمپیوٹر لیب میں اسسٹنٹ درکار تھا پیسے بچانے کی غرض سے کچھ چار میل پیدل چل کے پہنچا تو ہلیا بہت خراب تھا پاؤں میں گرد علو چپل کمیز اور سادگی پرائیویٹ یونیورسٹی کے انفارمیشن ڈیسک پر بیٹھے خاتون نے ایسی بات کی جیسے وہ کوئی فقیر ہو میم داخلہ فارم دے دیں ایم ایس سی میں ایڈمیشن کا ہزار روپے کا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں جی نہیں تو بیٹا فارم خریدنے کے پیسے تو ہے نہیں فیس کے کہاں سے دو گے پتا نہیں اچھا آپ کے پاس لیب اسسٹنٹ کی جاب آئی ہے ہاں مگر تمہاری جاب کے کوئی اثار نظر نہیں آتے کیوں اپنا حلیہ دیکھا ہے وہ تو میں سفر سے آ رہا ہوں نا میں ٹھیک کر لوں گا اچھا بیٹھو ابھی لیب آتی ہیں تو میں بات کرواتی ہوں تمہاری آپ کے پاس واش روم ہے عبداللہ نے تھوڑی دیر بعد کہا تو میم نے اسٹاف واش روم کی طرف اشارہ کر دیا عبداللہ چھٹ گھس گیا انٹرویو سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیے واش روم میں بھی وہ دعا ہی مانگ رہا تھا یا اللہ ان جلادوں کے دلوں میں رحم ڈال دے جاب دلا دے تو بعد میں پڑھائی کی بھی کوئی صورت نکلے تو رحم کر میرے اللہ یاد ہے نا مجھے بھی یاد ہے عبداللہ اپنے دھن میں مگن مانگے جا رہا تھا اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب کون ساتھ والے واش روم میں آیا اور چلا بھی گیا عبداللہ باہر بھائی نکلا تو میم صاحب گرم ہو تمہارے باپ کا گھر ہے جا کر بیٹھ ہی گئے رفیع صاحب آئے تھے انہوں نے تمہیں دیکھ لیا ہوگا کیا کہیں گے وہ یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں کے بہت تیز دفع ہو جاؤ اب یہاں سے عبداللہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی اس نے ابھی مین گیٹ سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ سیکورٹی گارڈ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا عبداللہ کے ہاتھ اور پاؤں منجمد ہو گئے دل سے اتنا نکلا اللہ اب نہ پٹوائیوں زبان تو گم ہی ہو گئی تھی چلو تم کو بڑے صاحب نے بلوایا ہے کس کو تمہیں لڑکے اور کسے اور یہ کہہ کر گارڈ تقریباً عبداللہ کو پکڑ کر رجسٹرار آفس میں لے گیا سامنے کوئی پچاس برس کے انتہائی حلیم والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مسکرا کے دیکھا اور کہا بچے کیا نام ہے آپ کا عبداللہ اتنا پریشان ہوا کہ اس کے منہ سے ایچ او ڈی کا نام نکل گیا رفی جی رفی او میرا مطلب ہے عبداللہ آج زندگی میں پہلی بار عبداللہ کو کسی نے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا بیٹھ جاؤ چائے پیو گے نہ نہ نہ نہیں میں ٹھیک ہوں مگر ایچ او ڈی صاحب نے چائے اور بسکٹ لانے کا کہہ دیا جب تک عبداللہ چائے اور اس میں بسکٹ بوڈی بوکر کھاتا رہا وہ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے جب عبداللہ فارغ ہوا تو کہنے لگے کیوں آئے ہو آج یونیورسٹی میں اور عبداللہ نے ایک سانس میں جاب اور پڑھائی دونوں کی کتھا سنا دی کام تو تمہیں دے دیں گے مگر کیا کر بھی لوگے عبداللہ نے اپنی تعلیمی اسناد سامنے رکھ دی اور کہا کہ سر کمپیوٹر پروگرامنگ جیسے مجھے آتی ہے شاید ہی دنیا میں کسی کو آتی ہو ٹھیک ہے کل سے کام پر آ جاؤ صبح نو بجے سے چار بجے تک کام اور شام ساڑھے چار بجے سے آٹھ بجے تک شام کی کلاسز میں ماسٹرز کر لو فیس میں نے معاف کر دی ہے تنخواہ چھ ہزار روپے مہینہ بولو منظور ہے آپ مزاق تو نہیں کر رہے نہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جی میں حاضر ہو جاؤں گا اب اجازت اچھا سنو رہتے کہاں ہو جی ابا کے دوست ہیں فلاں جگہ پر ان کے پاس کچھ دن گزاروں گا اوہ وہ جگہ تو یہاں سے کوئی ساٹھ میل دور ہے تم لائبریری میں سو سکتے ہو جی بالکل میں جھاڑو لگا کے بھی صاف کر دیا کروں گا نہیں جھاڑو لگانے والے بہت ہیں ٹھیک ہے کل آؤ پھر کچھ سوچتے ہیں عبداللہ پھولے نہیں سما رہا تھا شہر میں پہلا دن جاب پڑھائی رہائش سب مل گیا آج اس سے ربی زدنی والی دعا کا ادراک ہوا پوری رات مسجد میں بیٹھا اپنے اللہ سائیں کا شکریہ ادا کرتا رہا